اصل اطاعت اور تابے داری تو جس طرح احکام بعض ایسے ہیں جن کی علت اور لم ہمیں معلوم نہیں اللہ نے ہمارے امتحان کے لیے نازل فرمائے ہیں اسی طرح اللہ کا کلام کچھ حصہ اس کا ایسا بھی ہے جس کا معنی ہمیں معلوم نہیں یا معنی تو معلوم ہے لیکن مراد معلوم نہیں ہے اس کے نازل کرنے کا مقصد بندوں کا امتحان لینا ہے ان کا نازل کرنے کا مقصد کیا ہے بندوں کا امتحان لینا کہ کون بندہ ان اس کلام کو قبول کرتا ہے اور مانتا ہے یہ سمجھ کر کہ میرے رب کا کلام ہے مجھے اگرچہ اس کا معنی یا مطلب معلوم نہیں ہے پھر بھی میں اس کو اللہ کا کلام سمجھوں گا اور اس کو قبول کروں گا اور کون اس کو قبول نہیں کرتا اور اعتراض کرتا ہے خلاصہ یہ ہے کہ کلام کا یہ حصہ جو نازل کیا گیا یہ برائے امتحان نازل کیا گیا کہ کون ہے جو اس کو مانتا ہے اور کون ہے جو اس کو نہیں مانتا سمجھیے بات ہے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 پہلا فائدہ مکہ مکرمہ کے اندر نبی علیہ السلاط و تسلیم کا مقابلہ ان پڑھ لوگوں کے ساتھ تھا مکے کے لوگ جو تھے وہ ان پڑھ تھے جاہل تھے لیکن مدینہ منورہ کے اندر حضرت کا مقابلہ جو ہے وہ مولویوں کے ساتھ ہوا ہے ان کے ساتھ مولوی یہود کے مولوی جو تھے اور یہود کے پیر جو تھے ان کے ساتھ حضرت کا مناظرہ اور مقابلہ شروع ہوا اور آپ جانتے ہو کہ مولویوں کا مقابلہ کرنا جو ہے یہ بڑا مشکل کام ہے ملا آبا سب کے چوپن نشوت اور حضرت مدین منورہ کے اندر سب سے پہلی صورت یہ سورہ باقارہ نازل ہوئی ہے اس لیے اس صورت کے اندر روح سخن زیادہ تر جو ہے وہ یہود کی طرف ہے اور ایک لمبا سلسلہ ہے نزول قرآن کے وقت جو یہودی تھے ان کے حالات کا تفصیل سے ذکر ہے اور ان کے عقائد کا اعمال کا اس طرح ان یہودیوں کے جو باپ دادے پہلے گزرے ہوئے تھے مر چکے تھے ان کے کردار کا زبردست ذکر ہے موسا علیہ السلام کے دور کے جو یہودی تھے ان کے حالات کا ذکر ہے اور بڑی تفصیل کے ساتھ اور وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے یہود کا اصل وطن جو ہے وہ مدینہ منورہ نہیں تھا ان کا اصلی وطن شام اور فلسطین تھا ان لوگوں نے جب تورات میں پڑھا کہ آخر الزمان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت جو گاہ جو ہے وہ مدینہ منورہ اور یسرب ہے تو وہ لوگ ہجرت کر کے فلسطین سے شام سے یہاں یسرب آ گئے کہ پیغمبر آخر الزمان جب ہجرت کر کے یہاں تشریف لائیں گے تو ہم ان کی خدمت کریں گے ان کے مولین بنیں گے اللہ کی حکمت جب نبی علیہ السلام ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو سب سے بڑے دشمن وہی یہودی بنے جیسے بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کے اندر یہود کے حالات جو ہے وہ بڑی تفصیل اور وضاحت سے ذکر فرمائے ہیں وجہ اس کی کیا ہے وجہ اس کی حضرت یہ ہے کہ اسلام کا سارا بوجھ جو تھا وہ مہاجرین اور انصار پر تھا جن کے اوپر تھا مہاجرین اور انصار مہاجرین وہ صحابہ کرام جو مکہ مکرمہ اور ارد گرد کے علاقوں سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے اور انصار جو تھے وہ دو قبیلے تھے ایک اوس اور ایک خدرج جو پہلے سے مدینہ منورہ میں آباد تھے اور نبی علیہ السلام کے مرید بن گئے ان کا نام انصار ہو گیا ان شاء اللہ تفصیل آئے گی ان دو طیفوں پر پورے اسلام کا بوجھ تھا اور پھر ان دونوں کا بوجھ جو تھا وہ انصار ہی پر تھا مہاجرین کا بوجھ بھی کن پر تھا نبی علیہ السلام مدینہ منورہ آئے تو مہاجرین جو ہے ان کی مواخات کرا دی انصار کے ساتھ ہر ہر ایک ایک مہاجرین کو ایک ایک انصاری کے ذمہ لگا دیا کہ ان کو گھر میں بھی ٹھہراؤ اور ان پر خرچہ نفتہ بھی کرو بہرحال خلاصہ یہ کہ سارا بوجھ جو ہے اسلام کا وہ انصار پر پڑا اور انصار جو تھے وہ یہود کے بڑے موتقد تھے اس زمانے کے اندر یہود کو تین طرح کا تصوق حاصل تھا کتنی طرح کا تین طرح کا تصوق حاصل تھا یہود کو اس وقت تین طرح کا تصوق حاصل تھا نمبر اول تصوق علمی نمبر دو تصوق تقدسی اور نمبر تین تصوق مالی کتنی ہو گئے تصورف علمی تصورف تقدسی اور تصوق مالی تصوق علمی کا کیا مطلب ہے کہ اس وقت یسرف کے اندر یہود کے مدرسے تھے بڑے بڑے جن میں تورات پڑھائی جاتی تھی طالب علم ہوتے تھے جو پڑھتے تھے اور یہود کے علم کا پورے علاقے کے اندر سکہ جمع ہوا تھا لوگ ان کو سب سے بڑا عالم سمجھتے تھے اور اوس اور خدرت کے لوگوں کا یہ خیال تھا کہ جتنا علم ان لوگوں کے پاس ہے دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے بہرحال یہود کو اس وقت علمی لحاظ سے فوقیت اور تفرق حاصل تھا اور ایک مقام تھا ان کا اس علاقے کے اندر اور انصار کے لوگ جو ہیں وہ ان سے مرعوب تھے اس مسئلے کے اندر اور دوسرا ان کو تقدس تفوق حاصل تھا تقدو تھی کہ یہود کے بڑے بڑے پیر تھے کیا تھے بڑے بڑے پیر تھے روحبان تھے سمجھا جو اللہ والے بنے ہوئے تھے فقیر بنے ہوئے تھے ان کے مرید تھے لوگ ان کو ہدایا اور تحفے دیا کرتے تھے اور خاص طور پر انصار کے لوگ اوس اور خدرت کے لوگ ان کے مرید تھے بلکہ ابو داود شریف کے اندر حدیث آتی ہے کہ انصار میں سے کسی عورت کو اگر حمل نہ ہوتا بیٹا بیٹی نہ ہوتے تو وہ منت مانتے تھے کہ یا اللہ ہمیں بیٹا دے بیٹی دے تو ہم ان کے فلاں پیر کی خدمت کے اندر اس کو چھوڑ آئے جی؟ تو تقدس کا بھی تصوق حاصل تھا یہود کو اس علاقے کے لوگ جو تھے ان کے تقدس کے بڑے معتقد تھے اور تھے اور تیسرا تصوق حاصل تھا ان کو مالی کون تھا جس طرح آج دنیا میں یہ تجارت پر اور پیسے پر چھائے ہوئے ہیں اس وقت اس علاقے میں یہ تجارت پر چھائے ہوئے تھے پیسہ ان کے پاس تھا اور لوگوں کو قرضے دیا کرتے تھے حتیٰ کہ مکے مکرمہ تک ان کا قرضہ چلتا تھا سوج کا سمجھا سر مال کے لحاظ سے بھی ان لوگوں کو اونچا تھا تفوق حاصل تھا فوقیت حاصل تھی اور انصار کے لوگ جو تھے ان کے زیر اثر تھے مال کے لحاظ سے بھی علم کے لحاظ سے بھی اور تقدس کے لحاظ سے بھی اب نبی علیہ السلاق و تسلیم مدینہ منورہ تشریف لائے نئی کتاب آ گئی نئی جماعت پیدا ہو گئی لیکن انصار جو ہیں وہ معتدھ ہیں پیچھے کن کے یہود کے تو جب تک یہود کے اندرونی حالات واضح نہ کیے جاتے اور ان کے عقائد اور اعمال کی وضاحت نہ کی جاتی انصار ان سے بدزن نہ ہوتے اور نبی علیہ السلام کے ساتھ مکمل طور پر متعلق نہ ہوتے ضرورت تھی اس بات کی جو ان کے اندرونی حالات کی وضاحت کی جائے تاکہ انصار جو ہیں ان سے بدل دن ہوئے بے تعلق ہونے اور نبی علیہ السلام کے ساتھ اور صحابہ کے ساتھ مکمل طور پر جڑ جائیں اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری صورت کے اندر نا ان کے یہودیوں کے حالات کی وضاحت کی ہے ان کے غلط عقائد غلط اعمال غلط اخلاق کی وضاحت کی ہے تاکہ انصار ان سے بدن ہوئے ان کے تصوق جو ہیں وہ ان کے دلوں سے نکلیں اور وہ نبی علیہ السلاق و تسلیم کے ساتھ مکمل طور پر جڑ جائیں بات ہوگی کل بھی میں نے عرض کیا تھا کہ کل کتابوں سے یہ تمہید شروع ہو رہی ہے کہاں تک ہے تمہید رقم نمبر دو تک تمہید میں کتنی باتیں آئیں گی دو پہلی بات یہ کہ جس ہدایت کا تم نے اہدنا میں مطالبہ کیا ہے وہ ہدایت تمہیں یہاں سے ملے گی ظال کتاب و حضل متقین لارا دفی جملہ منتظر ہے کل کتاب حضل متقین یہ کتاب ہو ہے اسے سنو سمجھو قبول کرو تو ہدایت حاصل کر لو گے اور دوسری بات <clears throat> اس ہدایت کو قبول کرنے اور رد کرنے کے لحاظ سے جو تین جماعتیں پیدا ہوئی ہیں کتنی جماعتیں کون کون سی مؤمنین کافرین اور منافقین مؤمنین کافرین اور منافقین یہ تین جماعتیں جو بنی ہیں ان کا تذکرہ آئے گا اس تمہید کے تو دیکھو <clears throat> قدیم سے یہ دستور چلا آ رہا ہے کہ جب بھی کوئی دائی حق دعوت حق پیش کرتا ہے تو اس کے سامنے دو جماعتیں پیدا ہوتی ہیں کتنی جماعتیں ایک جماعت وہ ہوتی ہے جو اس کی دعوت کو قبول کر لیتی ہے مان لیتی ہے اور ایک جماعت وہ ہوتی ہے جو اس کی دعوت کو رد کر دیتی ہے کیا کر دیتی ہے یہ ہمیشہ ایسے ہوتا آیا ہے اللہ نے فرمایا ہے میں نے صالح علیہ السلام کو قوم میں سمود کی طرف بھیجا فضا ہم فریقان دو فریق بن گئے آپس میں جھگڑا شروع ہو گیا سمجھا تھی ایک کہے کہ صرف اللہ مشکل پوچھائے اور کوئی نہیں دوسرے کہے نہیں پیر نبی ولی بھی ہے تو یہ ہر دور میں ایسا ہوتا آیا ہے کہ جب بھی دعوی کے حق آئی کتنی فریق پیدا ہوئے دو چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ مکرمہ کے اندر دعوت حق پیش فرمائی تو آپ کے سامنے بھی کتنے فریق بنے دو ایک فریق وہ تھا جو اندر سے بھی ظاہر سے بھی ہر لحاظ سے حضرت کا مرید بن گیا معتقد بن گیا انہوں نے حضرت کی دعوت کو مکمل طور پر قبول کر لیا وہ کون سے ابو بکر صدیق عمر فاروق علی المرتضی بی بی خدیجت القبرا حارثہ اور حضرت ابو بکر صدیق زبیر طلحہ خاد یہ حضرات ابو عثمان غنی یہ جو حضرت کے دل و جان سے اندر اور ظاہر سے حضرت کو جنہوں نے قبول کر لیا دوسرا فریق دوسرا فریق وہ تھا جنہوں نے اندر سے ظاہر سے ہر لحاظ سے حضرت کی کی وہ کون تھے ابو جہل ابو لہب اسبا شہبہ وغیرہ یہ لوگ جو تھے جنہوں نے اندر سے بھی رد کر دی دعوت اوپر سے بھی رد کر دی ہر لحاظ سے رد کر دی دو فریق بنے لیکن جب نبی علیہ فلاط و تسلیم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہاں تیسرا ایک گروہ پیدا ہو گیا خوشامدیوں کا گروہ اس کا خوشامدیوں کا گروہ پیدا ہو گیا جنہیں کہا جاتا ہے منافقین وہ لوگ اندر سے تو نبی علیہ فلاط و تسلیم کی دعوت کو قبول نہیں کیا انہوں نے لیکن وہ سمجھ گیا کہ اگر ہم بظاہر اس کے مرید نہیں بنتے تو ہم مارے جائیں گے جس طرح دوسرے کافر قتل ہو رہے ہیں اور ان کا مال چھینا جا رہا ہے ان کی بیویوں بچوں کو غلام بنایا جا رہا ہے ہمارے ساتھ بھی یہی حشر ہوگا انہوں نے کہا ہو تو زہری کلمہ پڑھ لو بس اس کے مرید بن جاؤ اندر سے اگرچہ نہ ہی مانو یہ عبداللہ ابن ابئی اور اس کے جو ہواری تھے یہ تیسری جماعت یہاں پیدا ہوئی ان کا طریقہ کیا تھا ان کا طریقہ یہ تھا کہ جہاں دیکھتے کہ یہ جہاد نہیں بلکہ معمولی سی محنت ہوگی اور مال غنیمت بہت سارا ہاتھ آ جائے گا کام بن جائے گا کہتے ضرور نہ طبع تم ضرور ہم بھی ساتھ چلتے ہیں ثواب کمانے کے لیے جہاد کریں گے جان قربان کریں گے مقصد اندر سے یہ ہوتا کہ مال غنیمت مل جائے گی اور جہاں دیکھتے تھے جہاں جہاد ہے حقیقت اور محنت کرنی پڑے گی تو کہتے ان بجوت تنا اور دل تو بڑا چاہتا ہے لیکن کیا کریں مجبور ہیں گھر اکیلے ہیں خالی ہیں ہم حضرت اجازت دو آئندہ ان شاء اللہ کی بازی لگائیں گے سمجھا یہ خوشاندیوں کا گروہ منافقوں کا گروہ پیدا ہوا جہاں تیسرا جو اندر سے منکر اور اوپر سے قائم سمجھا سی سب سے زیادہ نقصان دہ گروہ جو ہے یہ منافقوں کا ہے سمجھا جی ابو جہل کی تلوار اتنا نقصان نہ دے سکی جتنا عبداللہ ابن ابئی کے نصاب نے نقصان دیا اس لیے کہ یہ لوگ اپنے سمجھے جاتے ہیں نا تو بندہ ان کے ساتھ بیٹھتا بھی ہے ان سے مشورہ بھی کرتا ہے ان کے ساتھ میل جول بھی رکھتا ہے اور وہ حقیقت اپنے نہیں ہوتے وہ اندر اندر سے کیا ہوتے ہیں دشمن ہوتے ہیں اس لیے وہ اندرونی حالات سے واقف ہو جاتے ہیں ادھر دشمنوں کو بھی خبریں پہنچاتے رہتے ہیں تو ان کے ذریعے جو نقصان پہنچتا ہے وہ دشمن جو ظاہر ظہور دشمن ہے وہ اتنا نقصان نہیں پہنچاتا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تینوں جماعتوں کا یہاں ذکر فرمایا ہے جو لوگ حضرت کے اندر باہر سے مرید بن گئے ان کا بھی ذکر ہے متقین کا مومنین کا پھر اس کے بعد جو لوگ منکر تھے ان کا بھی ذکر ہے اور آگے وہ ملن نہ پھر اس تیسری جماعت مناسب کا ذکر ہے اور اس کا ذکر وہ سب سے لمبا ہے بڑی وضاحت سے بیان فرمایا ہے کیونکہ خطرناک یہ جماعت زیادہ تھی اس لیے ان کے حالات زیادہ بیان فرمائے تاکہ مسلمان ان سے بچ کر رہے بات سمجھ لیجیے اب حضرت ظال کا پر تمہارے پاس لکھا ہوا ہے تمہید اندر دیکھو ایک بات سمجھ لو ظال کل کتاب و مبتدا ہے کیا ہے اور لار بفی جملہ محتارے ہے اور حدل المتقین اس کی کیا ہے خبر یہ ایک ترکیب ہے زال کل کتاب و مبتدا لار بفی جملہ اور حدل المتقین خبر اور ترکیب ذالک الکتاب و مبتدا نار بفی خبر اول حدل المتقین خبر ثانی اور ترکیب ذالک مبتدا الکتاب و خبر اول لارے بفی خبر ثانی حدل المتقین خبر خالد اور ترکیب ذالک الکتاب و مبتدا لارے بفی خبر ہے حدل المتقین کا مبتدا ہوگا محبوب ہے ہوگا حدل المتقین سمجھ رہے ہو پہلا فائدہ میں متر دیکھو سوال یہ ہے کہ ظالے کا جو ہے زالے کا اس اشارہ بعید کے لیے آتا ہے اس کے لیے وہ مشارل ہے جو مشیر سے دور ہوئے تو اس کی طرف اشارہ کرنا ہو جب تو کیا بولا جاتا ہے ظالے کا اور یہاں اشارہ جو ہے اس قرآن پاک کی طرف ہے کس کی طرف ہے کتاب صاحب کھڑا ہے تو یہاں تو مشاعلۂ بالکل قریب کھڑا ہے یہاں گالے کا اس مشارہ بعید والا کیوں استعمال کیا گیا ہے سوال سمجھ آیا ہے گالے کا اسم اشارہ کس کے لیے آتا ہے جہاں مشاعر مشیر سے بعید ہو وہاں گالے کا استعمال کیا جاتا ہے یہاں تو مشاعر الکتاب بالکل قریب کھڑا ہے تو یہاں گالے کا کیوں استعمال کیا گیا جو بعید کے لیے آتا ہے سوال سمجھ آیا اس کے کئی جواب ہیں پہلا جواب اس سے تمہید یہ ہے کہ بوجھ دو قسم ہے بوجھ کتنی قسم ہے ایک ہے بوجھ مکانی اور زمانی یہ دونوں کو ایک قسم بنا رہا بوجھ مکانی اور بوجھ زمانی بودھ مکانی جس طرح کے ایک آدمی یہاں سے خان پور بیٹھا ہے جی صادق آباد بیٹھا ہے کراچی بیٹھا ہے یہ بودھ مکانی ہے بودھ زمانی جس طرح آج سے چودہ سو سال پہلے نبی علیہ السلام گزر گئے سمجھا جی بودھ ایک ہے زمانی اور مکانی کہ زمانن اور مشار لے کیا ہوئے دور ہوئے دوسرا ہے بودھ رتبی کیا ہے بودھ رتبی کا مطلب کہ لے جو ہے مکانن تو قریب ہے لیکن وہ مرتبہ اس کا اور درجہ اس کا جو ہے بہت بلند و بالا ہے مرتبہ اس کا کیا ہے بلند و بالا ہے مثلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود تھے اور حضرت ابو حرار رضی اللہ تعالی بھی موجود تھے نہیں کہ مسجد نبوی کے اندر کٹھے بیٹھے ہیں آپ پڑھا رہے ہیں اور ابو حرارا پڑھ رہے ہیں لیکن نبی علیہ السلاط و تسلیم باوجود مکان قریب ہونے کے رتبے کے اندر ابو حرارا سے دور ہے مرتبے کے اندر ابو حرارا سے کیا ہے کیونکہ حضرت کی شان ابو حران رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرتبے اور ان کی شان سے کئی درجے ہزار ہا درجے جو ہے وہ دور ہے اونچی ہے اعلیٰ عرفہ اکمل ہے تو حضرت نبی علیہ السلام مقام کے لحاظ سے تو قریب ہے لیکن رتبے کے لحاظ سے کیا ہے بعید اور دور ہے تو جس کا رتبہ بڑا ہو اس کو کہا جاتا ہے بودھ رتبی سمجھ آیا ہے بودھ جی۔ کتنی قسم ہے دو قسم ہے ایک ہے بودھ زمانی اور مکانی دوسرا ہے بودھ رتبی تمیز ختم ہو گئی اب جواب عرض کر رہا ہوں جواب یہ ہے کہ واقعی بات ہے کہ ہے تو بالکل قریب کھڑا ہے لیکن زال کا اس اشارہ بعید والا اس لیے لایا گیا یہ اشارہ کیا گیا ہے بودھ رتبی کی طرف کس کی طرف کہ قرآن پاک کا جو مقام ہے اور درجہ ہے وہ ہم سے بہت دور ہے ہم سے کیا ہے دور ہے اعلیٰ عرصہ اکمل ہے کیونکہ اس لیے اس بودھ رتبی کی طرف اشارہ کرنے کے لیے اس اشارہ بعید والا لایا گیا ہے ڈالے بات ایک جواب ہو دوسرا جواب دوسرا جواب امام راضی رحمہ اللہ دیگر مفسرین نے دیا ہے کہ ظال کا اس اشارہ بعید اس لیے لایا گیا ہے کہ سورہ باقرہ کے اندر روح سخن کس کی طرف ہے یہود کی طرف ہے یہود کی کتاب تورات کے اندر پرانے پاپ کا تذکرہ موجود تھا تو اللہ نے یہود کو فرمایا ظال کل کتاب ہو وہ کتاب جس کا ذکر تورات میں ہے وہ یہ کتاب ہے کا وہ کتاب جس کا ذکر تمہاری کتاب تورات کے اندر ہے وہ کتاب جو ہے الکتاب ہے یہ کتاب ہے سمجھ رہے ہو تو اب اس اشارہ حقیقت کیا ہو گیا مشاعر بعید ہو گیا کیونکہ وہ تورات میں جو مذکور ہے نا کتاب ظالقہ کا مشاعر وہی کتاب ہے جو مذکور تورات ہے اللہ فرماتے ہیں ظالقا وہ مذکور سی تورات جو ہے جس کا ذکر تورات میں تھا الکتاب ہو یہ کتاب ہے بات سمجھیے تیسرا جواب مولانا رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ غالبہ کا اس اشارہ جو ہے وہ اسرات المستقیم کی طرف جا رہا ہے کس کی طرف المستقیم غالب سراط المستقیم و الکتاب ہو وہ سراط مستقیم جس کا تم نے مطالبہ کیا ہے وہ یہی کتاب ہے جی یاد ہے تمہیں یا نہیں ہے اسرات المستقیم پر میں نے عرض کیا تھا کہ ایک ٹولیا سے اس سے مراد کتاب ہے کیا مراد ہے کتاب ہے پرانے پاک ہے ظال کا الکتاب وہ سرات مستقیم جس کا تم نے مطالبہ کیا ہے وہ کیا ہے الکتاب اس کتاب کے اندر ہے اس لیے اس مشارہ بعید کا لایا گیا کیونکہ وہ صورت ہی اور ہے تو بعید ہو گیا مشاعرہ کتنی جواب ہو گئے ایک جواب چوتھا یہ بھی ہے بعض علماء نے فرمایا ہے کہ عربیوں کی عادت ہے کہ وہ زالیکا کو ہاضا اور ہادہ کو ظالے کا کی جگہ بھی استعمال کرتے رہتے ہیں یاستانا کلن فی مکان لا ایک کو دوسری جگہ پہ استعمال کرتے رہتے ہیں بس یہ بات ختم ہو گئی زال ہو لا رہے لارے بفیے یہ کتاب یا وہ کتاب جو بھی مانا کرو لا رہ بفیے نہیں کوئی شک تو پہلا فائدہ کیا مطلب ہے کہ اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے کس بات کے اندر شک نہیں ہے اس کو سمجھنے کے لیے مشرقین کا عقیدہ سمجھنا پڑے گا بار بار پڑھے ادھر کے پہلے دن کے سبق میں تنزیل پر میں نے سمجھایا تھا کہ مشرقین کہتے تھے کہ یہ کتاب اللہ کا کلام اللہ کا کلام نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود بناتے ہیں جتنی بن جاتا ہے پیش کر دیتے ہیں پھر بنانے لگ جاتے ہیں اگر اللہ کا کلام ہوتا تو یہ یک بار بھی نادل ہوتا بہرحال ہار ان لوگوں کو شک اس بات میں تھا کہ یہ کلام خدا کا کلام نہیں ہے بلکہ مفترا اور مختلف ہے تو اللہ نے یہ فرمایا اللہ رہ ریہ اس کا مطلب کیا ہے اس کلام کے اندر اس کتاب کے اندر کوئی شک نہیں ہے یعنی اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے آئی ہے اس بات میں شک نہیں ہے اللہ کی طرف سے آنے میں کوئی شک نہیں ہے چنانچہ اللہ تبارک نے اس کی وضاحت خود السلامی سیدے میں کر دی ہے آپ کے پاس لکھی ہوئی ہے آج تائید لکھی ہوئی ہے ہاں، کنارے پر دیکھو یہ لکھی ہے تائید لار بفی ہے تو بلکہ من جان بلا ہونے میں آگے ساتھ لکھا ہے تائید لار بسی ہے مر ربل ہاں اس کے رب العالمین کی طرف سے ہونے میں کوئی شک نہیں ہے سمجھا الفلام سدھا کی آیت ہے یہ بخون نمبر بات ہے بات سمجھ یہ بات ختم ہو گئی اور فائدہ ریب کا معنی کیا ہوتا ہے ریب کے تین معنی والا نے لکھے ہیں کتنی معنی ایک ریب کا معنی ہوتا ہے شک کیا کہہ رہا ہوں ریب کا مانا دوسرا ریب کا مانا ہوتا ہے تہمت کیا مانا ہوتا ہے تو کسی پر تہمت لگائی جائے نا کسی بات کی بلا وجہ بلا حقیقت اور تیسرا اس کا مانا ہوتا ہے حاجت اور ضرورت کتنی معنی ہو گئے غیب مانا شاپ ریب مانا تہمت اور ریب کا مانا حاجت اور ضرورت سمجھ رہے ہو بہرحال شک بھی اس کا معنی ہوتا ہے علامہ زبشلی رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ ریب کا معنی شک نہیں ہوتا ریب کا معنی شک اصل میں ریب کا معنی ہوتا ہے نف سے و نف سے الفے و اے نفس کا قلب اور نفس کا اضطراب تو انسان پریشان ہوئے سمجھا اور چین اور اطمینان نہ ہوئے بندے کو اور انسان مسترب ہوئے تو اس کو کیا کہا جاتا ہے غیب کیا کہا جاتا ہے وہ فرماتے ہیں ریب کا مانا ہوتا ہے قل ان نف سے قل ان نف سے اضطراب ہا نف کا قلق اور اس کا اضطراب مسترب ہونا اور پریشان ہونا اور متحرک ہونا چین نہ ہوگے آرام نہ ہوگے سکون نہ اس کو کیا کہا جاتا ہے غیب اور چونکہ آگے بات کر ہوں چونکہ انسان کے دل میں جب شک آتا ہے تو کلک اور اضطراب پیدا ہو جاتا ہے بے چینی پیدا ہو جاتی ہے اس لیے غیب کا معنی شک کیا جاتا ہے کیونکہ ریب کی صورت کے اندر انسان کے دل میں کیا ہوتا ہے کلک اور اضطراب اور پریشانی ہوتی ہے اور سکون اور چین نہیں رہتا اس لیے ریب کا معنی چیک کیا جاتا ہے شک کیا جاتا ہے ورنہ ریب کا اصلی معنی شک نہیں ہے سمجھا نا سر <coughs> بہرحال اب مانا جہاں شک والا کریں گے لا ریب فی یہ مانا لا شک کا تھی اب یہاں زبردست سوال ہوتا ہے لا فی بسی کہ جملے پر زبردست سوال ہے متول جنہوں نے پڑھی اور انہوں نے پڑھ لیا ہے سمجھا سر کہ لا قرآن میں شک نہیں حالانکہ جب قرآن نازل ہو رہا تھا اس وقت بھی لوگوں کو شک تھا تھا نہیں تھا اور اب بھی جو بہت سارے لوگوں کو قرآن کی حقانیت میں شک ہے اور قیامت تک شک رہے گا سمجھا کہ جی؟ اللہ فرماتے ہیں لا رہے بس یہ نفی کا رہے کہ کوئی ریب نہیں ہے حالانکہ دنیا کے اندر ریب موجود ہے اس وقت بھی تھا اب بھی ہے آئندہ بھی ہوگا سوال سمجھ آیا ہے ایک جواب تو علماء نے دیا ہے کہ یہ نصیب معنی نہیں ہے نصیب معنی شد و لحاظ کی جب بات آئی تھی نا مسئلہ الہ میں وہاں میں نے عرض کیا تھا تفصیل سے کہ جب نہیں میں مبالغہ کرنا چاہتے ہیں تو نہیں میں جب مبالغہ کرنا چاہتے ہیں تو نفی بول دیتے ہیں یاد ہے نہیں ہے تو یہاں بھی ایسے ہے کہ اصل میں تو تھا اللہ نے لا کر قابو کیا تھا لا کر لوگوں اس قرآن میں شک نہ کرو سمجھا یہ نہیں تھا لیکن نہیں میں مبارکہ کرنے کے لیے اللہ نے نفی بول دیا لا رہے بفیے گویا کہ اللہ لوگوں نے اس نہیں پر عمل کر لیا اور ان کو شک ختم ہو گیا اب اللہ خبر دے رہا ہے کہ لا رہے بفیے کوئی شک نہیں ہے بات سمجھ آ رہی ہے یہ نفی بے معنی بولو تو صحیح نصیب مانا نہیں ہے اصل میں کیا تھا لا کر تابو نہ شک کرو گویا لوگوں نے اس نہیں پر عمل کر لیا شک کرنا چھوڑ دیا اور شک معدوم ہو گیا اب اللہ خبر دے رہے ہیں لا رہے بس یہ کوئی شک نہیں ہے بات دوسرا جواب دوسرا جواب سن لو ذرا اصل جواب ہوئی ہے پہلے اجمال آج کر تھی پھر وضاحت کروں گا انشاءاللہ دوسرا جواب یہ ہے کہ یہاں نفی ریب کی ہے مرتاب کی نہیں سمجھو بات نفی غیب کی ہے اور مرتاب کی نفی نہیں ہے کیا مطلب اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ قرآن کے اندر شک نہیں ہے اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ شک کرنے والا کوئی نہیں ہے شک کرنے والے تو تھے خود قرآن ان کو ثابت کرتا ہے ان کم تم سی ریب نزلنا شک کرنے والے تھے اور ہیں قرآن کہتا ہے کہ لا ریب فیے میں محل ریب نہیں ہوں میں شک کا محل شک کرنے والے اگرچہ کر رہے ہیں لیکن میں محل ریب میں محل شک نہیں ہوں اللہ پاک نے مرتاب کی نفی نہیں فرمائی بلکہ کس کی نفی فرمائی ہے ریب کی اللہ نے یوں نہیں فرمایا کہ شک کرنے والا کوئی نہیں ہے شک کرنے والے ہیں اور رہیں گے اللہ کہتا ہے شک کرنے والے کر رہے ہیں لیکن میری کتاب محل ریب نہیں ہے محل شک نہیں ہے سمجھ سمجھے بات میں اس کی وضاحت کر رہا ہوں اور کسی چیز میں جو شک ہوتا ہے اس کی دو وجہیں ہیں کتنی وجہ ہوتی ہیں دو ایک وجہ تو یہ ہوتی ہے کہ وہ چیز اور وہ بات اور وہ کتاب واقعی قابل غیب ہوتی ہے کیا ہوتی ہے واقع عطن قابل غیب ہوتی ہے وہ بات اور وہ کتاب قابل اعتراض ہوتی ہے قابل غیب ہوتی ہے اس کے اندر غلط باتیں ہوتی ہیں اس لیے لوگوں کو اس کے اندر کیا ہوتا ہے ریب ہوتا ہے کچھ سمجھ آیا ہے بعد اوقات شک اس لیے ہوتا ہے کہ وہ بات اور وہ کتاب اور وہ چیز واقع کیا ہے محل ریب ہے ریب کا محل ہے شک کا محل ہے یعنی واقع اس میں قابل اعتراض باتیں ہوتی ہیں قابل ریب باتیں ہوتی ہیں اس لیے لوگوں کو شک پڑتا ہے اور بعد اوقات حضرت ایسا ہوتا ہے کہ وہ کتاب اور وہ بات بالکل صحیح اور درست ہوتی ہے اس میں ریب کا شک کا کوئی محل اور موقع نہیں ہوتا لیکن انسان کے دماغ میں خلل ہوتا ہے جس کی وجہ سے انسان کو شک پڑ جاتا ہے تو سمجھئے بات گا آج نہیں پڑا ماں باپ یا موضوع شبہ تن شبوں کی کوئی گنجائش نہیں ہے لیکن یہ خام خواہ شبوں کر رہے ہیں تو ریب جو ہوتا ہے شک جو ہوتا ہے بعض اوقات اس لیے ہوتا ہے کہ وہ بات اور وہ چیز اور وہ کتاب واقع محل غیب ہے یعنی اس میں قابل اعتراض مواد ہے قابل اعتراض باتیں ہیں واقع تن حقیقتاً اس لیے لوگوں کو شک پڑ رہا ہے اور لوگوں کو ریب پیدا ہو رہا ہے اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ کتاب اور وہ بات غیب سے بالکل پاک ہوتی ہے کوئی اس میں غلط بات نہیں ہوتی کوئی محل غائب نہیں ہوتا انسان کے دماغ میں خلل ہوتا ہے جس کی وجہ سے انسان اس کے اندر کیا کر بیٹھتا ہے غیب کر بیٹھتا ہے اور شک کر بیٹھتا ہے اور اعتراض کر بیٹھتا ہے سمجھ رہے ہو کم من آئن پولن صحیح وہ آفت ہوں میرا سام کتنے کیا کرتے ہیں عیب لگاتے ہیں وجہ کیا ہے آفت ہوں من الفام بھی چونکہ ان کا اپنا فہم جو ہے بیمار ہوتا ہے عقل کیا ہوتا ہے بیمار ہوتا ہے اس لیے صحیح بات کیا کرتے ہیں اعتراض کرتے ہیں سمجھے یہ بات ریب کرنے کی کتنی صورتیں ہیں دو میں اس کی مثال دے رہا ہوں <clears throat> یہ سامنے دیوار ہے جو سفید ہے کیا ہے اب یہ سفید ہے نا جی کوئی انسان اگر سبز اینک لگا لے گے تو یہ سفید دیوار اس کو سبز نظر آئے گی نہیں آئے گی کیوں آئے گی نظر اس لیے تو اس نے سبز اینک پہنی ہوئی ہے اس لیے نا کہ دیوار سبز ہے دیوار تو سفید ہے لیکن اس نے سبز اینک پہن لیا اس لیے دیوار بھی کیا نظر آ رہی ہے اب دیوار جو سبز نظر آ رہی ہے تو دیوار تو سبز نہیں ہے اینک کیا ہے سبز ہے سمجھ رہے ہو میں اس مزید بات عرض کروں دیوار سبز نظر آنے کی دو صورتیں کتنی صورتیں ہیں یا تو دیوار واقعاتن سبز ہوگے اور انسان کو سبز نظر آوے یا واقعات تو سبز نہیں ہے لیکن اینک سبز لگی ہوئی ہے جس کی وجہ سے سمجھ آ رہی ہے نا بات اسی طرح ہے یہ بھی کہ بعض اوقات شبد اس لیے ہوتا ہے کہ وہ بات اور وہ کتاب اور وہ چیز واقعات محل غیب ہے اس کے اندر قابل اعتراض باتیں ہیں قابل غیب باتیں ہیں اس لیے انسان کو غیب اور شک پیدا ہو رہا ہے اور بعض اوقات اس بات میں واقعات کوئی قابل عیب اور قابل غیب بات نہیں ہوتی انسان کے اپنے فام میں خلل ہوتا ہے جس کی وجہ سے انسان شک کر بیٹھتا ہے بات ہوئی اب میں یہاں آ رہا ہوں اللہ نے یوں نہیں فرمایا کہ میری کتاب میں شک کرنے والے نہیں ہیں اللہ فرماتے ہیں شک کرنے والے بہت ہیں لیکن ان کے دماغ میں خلل ہے ورنہ میرا یہ کلام اور میری کتاب لا رہے بس یہ محل غیب نہیں ہے محل ریب شک کرنے کا محل اس میں کوئی بات غلط نہیں ہے کوئی غیر واقعی بات نہیں ہے کوئی غلط بات نہیں ہے یہ کتاب محل ریب نہیں ہے شک کرنے والے مرتاب کرتے رہتے ہیں کرتے رہیں گے لیکن کتاب محل ریب نہیں ہے ان کے دماغ میں اور ان کے فام میں خلل ہے جس کی وجہ سے کتاب میں شک کر بیٹھتے ہیں اللہ نے غیب کی نفی فرمائی ہے اور مرتاب کی نفی اور وہی خلاصہ آ گیا کہ نفی ریب کی ہے اور مرتاب کی نہیں ہے آگے آؤ جی ہدل <coughs> اب میں نے چارج کیا تھا کہ ہدا یا تو خبر ہے کس کی ظالم کتاب کی جی اور یا یہ کہ یہ خبر ہے اس کو مبتدا ہوگا مقدر ہے کیا مقدر ہے ہوگا ہدل للمتقین یہ کتاب مقدس یہ ہدا ہے واسطے کے دو باتیں سمجھنی ہیں پہلی بات تو ہدن کے نیچے لکھا ہے یہ جواب ہے سرات لکھا ہے نا آج ہاں، یہ کے اندر پہلی بات جو آ رہی ہے وہ یہ کہ جس ہدایت کا تم نے مطالبہ کیا ہے احتناب کے اندر وہ ہدایت یہاں سے سمجھ رہی نا بات دوسری بات جو سمجھنی ہے وہ یہ کہ ہودا مصدر ہے کیا ہے ہے اور اسے مبال یہاں لایا گیا ہے کیوں لایا گیا ہے حالانکہ ہونا چاہیے تھا ہاد کیا ہونا چاہیے تھا جس طرح زید ہاد کو مبال وطن کہہ دیا جاتا ہے یہاں بھی ہاد کو مبال وطن کیا کہا گیا ہے ہدن کہا گیا ہے دوسری بات سوال یہ ہوتا ہے کہ یہاں اللہ فرماتے ہیں لل متقین یہ کتاب ہدا ہے متقین کے لیے حالانکہ قرآن میں دوسری جگہ آیا ہے ہدن للناس کیا آیا ہے ہدل الناس یہ کتاب سارے جہان کے لیے ہدایت ہے سارے جہان کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے لیکن یہاں صرف متقین کا ذکر کیا گیا ہے مخصوص اس کی کیا وجہ ہے سوال سمجھ آیا ہے جواب اس کا عرض کر رہا ہوں پیچھے پڑھائے ہو سمجھا بار بار ہر کتاب کے شاگرد دو قسم ہوتے ہیں ہر کتاب کے شاگرد ہر مولوی کے شاگرد دو قسم ہوتے ہیں ایک مستفی دین اور ایک محرومین ایک مستفی دین اور ایک محرومی مستفی دین وہ ہیں جو اس کتاب سے استفادہ کرتے ہیں اور فائدہ حاصل کرتے ہیں اس استاد سے فائدہ حاصل کرتے ہیں کامیاب ہو کر جاتے ہیں وہ ہے مستفی دین اور محرومین وہ ہوتے ہیں جو پڑھتے ضرور ہیں رہتے ضرور ہیں لیکن فائدہ حاصل نہیں کرتے جیسے آئے خالی ویسے جو ویسے چلے گئے سمجھا اور وہ کیا ہیں محرومین ہیں قرآن اپنے جواب ارض کرا ہوں قرآن اصل کے اندر تو حدل الناس ہے سارے جہان کے لیے رہنما ہے سارے جہان کے لیے لیکن قرآن سے فائدہ وہ لوگ حاصل کریں گے جو متقین ہیں جو کیا ہیں یہ تخفیف جو ہے یہ بیتبار استفادے کی ہے تخصیص بیتبار استفادے کی ہے کہ قرآن سے استفادہ مستقین کریں گے وہ قرآن آیا سارے جہان کے لیے ہے لیکن استفادہ کون لوگ کریں گے مستقین کریں گے بات سمجھ اس لیے حدل <clears throat> المتقین کی کروٹ میں لکھا ہوا ہے لکیر کے باہر مستفیدین دین کہاں لکھا ہے ہاتھ رکھو نا مجھے پتا چلے کہ تم دیکھ رہے ہو بڑے چودھری ہو تم بھی مستفی دین لکھا ہے فلا جو آرے بہدل فلا جو آر بہو ہدل ناستا اس کے ساتھ تار نہیں آئے گا بس یہ بات ختم ہوگی اور بات شروع کر رہا ہوں میری طرف دیکھو سوال یہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں حدل للمتقین یہ قرآن ہدایت کا ذریعہ ہے کن کے لیے مستقین کے لیے بھائی جو لوگ پہلے سے متقی ہیں تقوی والے ہیں پرہیزگار ہیں ان کو قرآن ہدایت دے رہا ہے جی تو قرآن کا کون سا کمال ہوا کمال تو تب ہوگئے نا کہ قرآن کفار کو فساق کو ہدایت دے گے قرآن کہتا ہے میں متقین کے لیے جا ہوں متقین تو پہلے سے ہدایت حاصل کر چکے ہیں نا جی تو یہ تو تحصیل حاصل ہے اور بے فائدہ بات ہے کیا سمجھ رہے ہو تحصیل حاصل اور بے فائدہ قرآن جو اب متقین کو ہدایت کر رہا ہے متقین تو وہ ہیں جو پہلے سے ہدایت یافتہ ہیں ہدایت انہوں نے حاصل کر لی ہے اب قرآن ان کو ہدایت دے رہا ہے کمال تو قرآن کا یہ ہے کہ قرآن فساق فجار کفار کو مشرقین کو ہدایت دے دے اور ان کو راہ راست پر لائے قرآن کہتے ہیں میں مستقین کو ہدایت دیتا ہوں یہ عجیب بات ہے سوال سمجھ آیا ہے اب اس کا جواب دے رہا ہوں پہلا جواب پہلا جواب یہ ہے کہ متقین کا ذکر جو ہے یہ بے اعتبار ما یعول و الہ کے ہے کیوں ہے بے اعتبار مخصرمانی میں آپ نے پڑھایا کہ مجاز کا ایک قسم یہ بھی ہے کہ ایک آدمی نے مستقبل میں کسی صفت کے ساتھ متصف ہونا ہے تو تم اسے پہلے ہی متصف کر دو پہلے ہی کیا کر دو متصف کر دو مثلا ایک آدمی ابھی پڑھ رہا ہے ابھی وہ مولوی نہیں بنا ابھی آدھا بھی نہیں پڑھا تم اس کو کہتے ہو مولوی صاحب مولوی صاحب مولوی صاحب کہتے نہیں کہتے حالانکہ وہ مولوی تو نہیں بنا ابھی تک مولوی بنے گا لیکن مستقبل والی صفت اس کو پہلے لگا دیتے ہو اور تم اس کو مولوی کہہ دیتے ہو عالم کہہ دیتے ہو جو جو صفت اس کو مستقبل میں لگے گی وہ پہلے لگا دیتے ہو بیت بار ماجول ہوئی جا کے ماجول ہوئی کے کہ وہ بندہ اس حال کی طرف رجوع کرے گا اس حال تک پہنچے گا مستقبل میں مولوی بنے گا سمجھ رہے ہو ابھی حافظ بنتا نہیں دو چار پارے پڑے ہوتے ہیں اور باپ اس کو حافظ صاحب حافظ صاحب کہنے لگ جاتا ہے قاری صاحب قاری صاحب کیوں بیتبار ماجوی ہو جاتے ہیں بات سمجھ لیجیے اب جواب عرض کروں جواب کیا ہے کیا بات وہ لوگ کافر ہیں فاسق ہیں فاجر ہیں لیکن قرآن کے ذریعے مستقبل میں متقی بننے والے ہیں قرآن پاک کے ذریعے مستقبل میں متقی بننے والے تھے اس لیے اللہ نے انہیں پہلے کیا فرما دیا متقین فرما دیا ہے حالانکہ اب وہ متقی نہیں ہے وہ مستقبل میں متقی بنیں گے لیکن قرآن پاک نے بے اعتبار مایول ہو جائے تو انہیں پہلے ہی سے کیا فرما دیا ہے متقین فرما دیا ہے بات سمجھ دوسرا جواب دوسرا جواب عرض کروں میری طرف دیکھو تباہ انسانی دو قسم ہے کتنی قسم ہے پڑھ رہے ہو یہ بھی پیچھے اصطلاحات میں بھی پرانے پاک میں بھی تباہ انسانی کتنی قسم ہے کچھ تو تباہ ہوتی ہیں حضرت ضدی مزاج ہوتے ہیں لوگ ضدی طبیعتیں ہوتی ہیں آپ انہیں کوئی بات سمجھاؤ انہیں سمجھ آ جائے گی دل میں سمجھ لیں گے کہ یہ بات مولوی کی صحیح ہے لیکن وہ کہیں گے میں نہیں مانتا میں مانیں گے نہیں سمجھ لیں گے جان لیں گے کہ یہ بات درست ہے لیکن مانیں گے نہیں ضدی طبیعت ہوتی ہے ان کے دل کے اندر ڈر نہیں ہوتا خدا کا خوف نہیں ہوتا اللہ کا یا کسی کا اس لیے وہ بلا خوف و خطر صحیح بات کو بھی ٹھکرا دیتے ہیں سمجھیے بات اور دوسرا قسم تباہیں ہوتی ہیں منیب کیا ہوتی ہیں منیب طبیعتیں ہوتی ہیں ان کا مزاج ہوتا ہے رجوع الحق کا کہ وہ جو جانے یعنی حق رہتے ہیں جہاں سے بھی انہیں صحیح بات مل جاتی ہے اسے فوراً قبول کر لیتے ہیں جب بھی انہیں سمجھ آتی ہے کہ بات درست ہے فوراً اسے کچھ سمجھ آئیے بات ان کے دل کے اندر ہوتا ہے ڈر کیا ہوتا ہے اللہ کا ڈر ہوتا ہے اور ان کا مزاج منیب ہوتا ہے وہ رجوع الحق والا مزاج رکھتے ہیں جہاں سے بھی انہیں حق ملتا ہے اسے فوراً قبول کر لیتے ہیں پیچھے پرانے پاک میں بھی پا رہے ہو اصطلاحات میں بھی پا رہے ہو کہ ہدایت ہمیشہ منیب کو ملا کرتی ہے کس کو ملتی ہے منیب کو ضدی آدمی کو کبھی ہدایت نہیں ملا کرتی ضدی آدمی کو نہ تورات سمجھا سکی نہ انجیل سمجھا سکی کوئی پیغمبر اسے نہیں سمجھا سکتا اور قرآن بھی اسے نہیں سمجھا سکتا پرانے پاک میں بار بار آیا ہے یادی الہ من یونیب یادی الہ من اناب سمجھا نہیں پیچھے بھی عرض کرایا ہوں بہرحال منیب مزاج لوگ جو ہوتے ہیں وہ ہدایت حاصل کیا کرتے ہیں اب جواب ارد کر رہا ہوں جواب یہ ہے کہ شبو اس لیے پیش آیا کہ تم نے مستقین سے سمجھ لیا کہ وہ لوگ تقوی والے ہیں ایمان اور عمل صالح اور اخلاق حسانہ اور تقوی کے اعلیٰ درجے کو پہنچے ہوئے ہیں اور تم نے سوال کر ڈالا حالانکہ جہاں متقین کا معنی وہ نہیں ہے یہاں متقین کا بھی مانا ہے مانا حدل المتقین یہ قرآن رہنما ہے ان لوگوں کے لیے متقین جو ڈر والے ہیں جو چاہیں ڈر والے ہیں جن کے دل کے اندر خوف خدا ہے اور جو انعامت والا مزاج رکھتے ہیں رجوع الحق کا مزاج رکھتے ہیں جو ضدی اور انادی نہیں ہے قرآن ان کو ہدایت دے متقین کا معنی وہ نہیں ہے جو تقوی اصطلاحی ہے کہ شرک و کفر سے بھی بچ گئے قبائل سے سغائر سے بچ گئے واجبات مستحبات وغیرہ سے ادا کرنے والے بن گئے اعلیٰ درجہ انہوں نے حاصل کر لیا جہاں وہ درجہ مراد ہے وہ معنی مراد نہیں ہے جہاں متقین کا لغوی معنی مراد ہے ہدایت ہے واسطے ڈر والوں کے واسطے ہاں جن کے دلوں کے اندر ڈر ہے اور جن کے دلوں میں عنادت ہے جو منیب مزاج ہیں ان کو قرآن ہدایت دے گا اور جو دی لوگ ہیں ان کو ہدایت نہیں ملے گی بات سمجھ ہے مولانا رحمہ اللہ اس کا معنی کرتے ہیں متقین کا معنی منی بین کیا معنی کرتے ہیں منی بین ہدایت ہے وقت متقین کا معنی منی بین کے لیے جن کے دل کے اندر عنابت اور رجوع الحق کا مزاج ہے اس لیے شاہ عبد القادر رحمت اللہ تعالی علیہ نے مانا کیا ہے حجل المستقین کا مانا ہدایت ہے واسطے ڈر والوں کے ہدایت ہے واسطے ڈر والوں کے جن کے دلوں کے اندر ڈر ہے ان کو ہدایت ملے گی آپ کے پاس بھی لکھا ہوا ہے یہ اوپر جو ہاشیا ہے نا حاشیہ نمبر تین دیکھو کہاں ہے حاشیہ نمبر تین حاشیہ نمبر تین پر لکھا ہے ڈر والوں کے لیے ادموز قرآن لکھا ہوا ہے آگے والم ان تقوا ہیل خشیا از کبیر امام راضی رحم اللہ فرماتے تقوی کا معنی خشیا ہے یہاں ڈر اور خوف سمجھا آگے لکھا ہے المنی بین اللہ اللہ یتقون ضد ضدا جو رجوع رکھنے والے ہیں اللہ کی طرف جو ضد و عناد سے بچتے ہیں اور ڈرتے ہیں اد شیخ اللہ تعالیٰ مولانا حسین علی رحم اللہ مراد بات سمجھ رہی ہے خلاصہ یہی نکلا حدل المتقین کا منع ہے رہنما ہے واسطے ڈرنے والوں کے ڈر والوں کے واسطے انعبت کرنے والوں کے رجوع الحق کرنے والوں والوں کے لیے جن کے دلوں کے اندر عنابت ہوگی وہ ضرور قرآن سے متاثر ہوں گے جو جدید لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ظال کل کتاب ہو لارے بخی ہے ظال کل کتاب ہو اس کتاب میں اللہ کی طرف سے ہونے میں کوئی شک کل میں نے کیا تھا سالمین بفی رب عالمین اس کتاب کے خدا کی طرف سے آنے میں کوئی شک یا اللہ دلیل کیا ہے فرمایا حدل متقین اس کتاب کے خدا کی طرف سے نازل ہونے کی دلیل یہ ہے کہ یہ جو عرب کے بادیا نشین لوگ ہیں جو خونخار لوگ تھے اپنی بیٹیوں کو زندہ زندہ بیٹیوں کو زمین میں دفن کر دیا کرتے تھے ڈاکے ڈالتے تھے چوریاں کرتے تھے کعبے کا ننگے ہو کر تباف کیا کرتے تھے آج وہ رضی اللہ تعالی عنہم اور باخدا بنے ہوئے ہیں معلوم ہوا یہ اللہ کا کلام ہے سمجھ آیا ہے اللہ نے اس کتاب کی دلیل پیش کی ہے الکتاب لا رہے گا اس کتاب کے خدا کی طرف سے آنے میں کوئی شک دلیل کیا ہے ہدن لل کہ یہ لوگ جو خونخوار تھے درندہ صفت تھے اپنی بیٹیوں کو زندہ زندہ بیٹیوں کو زمین میں دفن کر دیا کرتے تھے آج وہ اعلیٰ درجے کے متقین اور پرہیزگار بنے ہوئے ہیں کہ خدا ان کی تعریفیں کر رہا ہے تو معلوم ہوا کہ یہ کلام اور یہ کتاب کس کا ہے اللہ کا کلام ہے اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے ورنہ اور کوئی کتاب ہوتی تو یہ اثر پیدا نہ ہوتا سمجھ آیا ہے سنو سنو با الفاظ دیگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی حقانیت کے لیے صحابہ کے کردار کو پیش فرمایا ہے قرآن کی حقانیت کے لیے صحابہ کے کردار کو پیش فرمایا کہ قرآن کے حق ہونے کی دلیل صحابہ کا کردار ہے اگر قرآن کی حقانیت کو سمجھنا ہے تو صحابہ کا کردار دیکھو اس ایسے کردار والی جماعت تیار کرنا یہ دلیل ہے اس بات کی کہ یہ قرآن سچی کتاب ہے بات سمجھے متقین کی جماعت جو تیار ہوئی ہے حضرت نبی علیہ السلاط و تسلیم نے سمجھو بات حضرت نبی علیہ السلاط و تسلیم نے جو جماعت تیار کی متقین کی وہ دو طیفے تھی اور دو قبیلے تھی کتنی طیفے دو قسم کہہ لو کتنی قسم ہے دو قسم ایک قسم ہے حضرت متا امیجین کیا کہہ رہا ہوں متا امیجین امیجین من ان پڑھ لوگ یہ تھے حضرت عرب کے باشندے یہ ابو بکر صدیق عمر فاروق عثمان غنی علی المرتضی عبد الرحمان فاطمہ یہ وغیرہ وغیرہ یہ حضرات یہ ان پڑھ لوگ تھے کیا تھے یہ لوگ ان پڑھ لوگ تھے پہاڑوں میں بسیرا کرنے والے لوگ تھے شکار کر کے کھانے والے لوگ تھے سمجھا کہ گوشت کھانے والے دم دم پینے والے لوگ تھے یہ ان پڑھ لوگ تھے دوسری جماعت ہے علماء اہل کتاب علماء کہ مدینہ منور میں جو جماعت پیدا ہوئی آپ کی وہ علماء کی جماعت تھی وہ سارے پڑھے لکھے لوگ تھے سمجھا سی تعلیم یافتہ لوگ تھے تو حضرت نے جو متقین کی جماعت تیار فرمائی ہے وہ کتنی قسم ہے دو ایک پہلا قسم ہے امی جین جو ان پڑھ لوگ تھے جو عرب کے لوگ تھے بکے کے لوگ تھے اور دوسرا قسم ہے علماء کا جو کہ مدینہ منورہ میں جماعت تیار ہوئی جو پڑھے لکھے لوگ تھے بات ہے اب حضرت یہاں پانچ سفتے ہیں کتنی سفتیں ہیں پانچ دیکھ لو نیچے اللہ دین یقمنون بالغیب ایک بجیم سلاد دو بما رزقناهم ينفقون تین والذین یؤمنون بما انزل انزل الیک وما من قبلک چار وبالآخرت هم یوقنون کتنی صفات ہیں پانچ اب پانچ صفات کے بارے میں مفسرین نے بات چلا دی یہ کن لوگوں کی سفتیں ہیں یہ یہ سفتیں کن لوگوں کی ہیں ایک قول تو یہ ہے کہ یہ سفتیں تمام متقین کی ہیں خواب و متقین امی جین ہوں یا متقین علماء سمجھ رہے ہو یہ تمام پانچ سفتیں جو ہیں یہ تمام متقین کی ہیں حضرت کی جماعت عرب والی متقین امی جین اور جماعت مدینہ منورہ والی متقین علماء یہ علماء امی جین سارے صحابہ کرام کی یہ پانچوں سفتیں مشترکہ ہیں سمجھ رہے ہو دوسرا قول یہ ہے کہ یہ پانچوں سفتیں جو ہیں علماء اہل کتاب کی ہیں متقین علماء متقین علماء اہل کتاب کی یہ پانچوں سفتیں ہیں سمجھا <coughs> بہت سارے مفترین نے اسی بات کو ترجیح دی ہے تیسرا قول یہ ہے کہ یہ پہلی تین سفتیں اللہ وین جو مین بالغیب و نسخلا قبیمہ رضا مما ہوں جن سے یہ تین خفتیں جو ہیں یہ تو ہیں متقین امی جین کی کن کی ہیں اور دوسری دو سفتیں جو ہیں یہ ہیں متقین علماء اہل کتاب کی بات سمجھیے ہماری تقریر جو ہے وہ انشاءاللہ شاء اسی تیسرے قول کے مطابق چلے گی کہ پہلی تین سفتیں انیس جین متقین کی دوسری تین وہ کن کی ہیں علماء اہل کتاب کی آپ حضرات کے بعد نیچے حاشیہ لگا ہوا ہے نیچے نیچے فا لکھا ہوا ہے نمبر چار لکھا ہوا ہے نظر آ رہا ہے وہ دیکھ لو ذرا نیچے نیچے فا ہے اور نمبر چار ہے الاقوال الصلاثہ فی اوسا الخمسہ تین قول ہیں ان پانچ اوصاف کے بارے میں پہلا قول ہے مومن عربی و کتابی ہر مومن کی ففتیں ہیں یہ عربی ہو یا کتابی ہو دوسرا قول ہے کل مومن کتابی خاص ہر مومن کتابی کی یہ صفت ہے جس کی ہے اد ابن جریر سن رہے ہو تیسرا قول ہے عربین غلباقی لمؤمن کتابی پہلی تین صفتیں مومن عربی کی ہیں یعنی امی جین کی اور دوسری دو جو ہیں وہ مومن کتابی علماء اہل کتاب کی صفتیں ہیں سمجھ رہے ہو الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون الذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون پچھلے سبق میں میں نے عرض کیا تھا کہ ان پانچ صفات کے بارے میں مفسرین کرام کے تین قول ہیں کتنے قول ہیں تین ایک قول یہ ہے کہ یہ پانچوں صفات تمام مستقین کی ہیں خواب امیدین ہوں یا اہل کتاب ہوں دوسرا قول یہ ہے کہ یہ پانچوں صفات متقین اہل کتاب کی ہے اور تیسرا قول یہ کہ پہلی تین جو ہیں وہ امی جین کی ہیں اور دوسری دو جو ہیں وہ کہ ہیں متقین اہل کتاب کی ہیں میں نے کیا تھا کہ تقریر یہاں آپ اسی طرز پر چلے یہ بھی آپ نے پڑھ لیا ہے کہ <clears throat> سورہ بقرہ کے اندر روح سخن جو ہے وہ یہود کی طرف ہے یہودی کہتے تھے کہ پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں اور کتاب تورات ہے جدید کتاب کی ضرورت نہیں ہے جدید شریعت کی ضرورت نہیں ہے اللہ نے فرمایا کہ مقابلہ کرا لو تم جدید جماعت کا اور تورات کے شاگردوں کا مقابلہ کرا لو پتہ چل جائے گا کہ تورات کے شاگرد جو ہیں وہ اب ختم ہو چکے ہیں اخلاقی لحاظ سے عقیدے کے لحاظ سے عمل کے لحاظ سے ہر لحاظ سے وہ ختم ہو چکے ہیں اب جدید کتاب اور جدید جماعت کی ضرورت ہے جدید کتاب اور جدید جماعت کی کیا ہے ضرورت ہے اب اس طرح یہ تقابل چلے گا حضرت تقوا جو ہے نا تقوا کے تین حصے ہیں کتنے حصے ہیں پہلا حصہ عقائد کا دوسرا حصہ اعمال کا اور تیسرا حصہ اخلاق کا کتنے حصے ہو گئے کیونکہ ایک انسان کا عقیدہ صحیح ہوگئے اور پھر عمل بھی صحیح ہوئے اور پھر اخلاق بھی صحیح ہوئے تو وہ بنتا ہے متقی ان تین میں سے کوئی چیز ایسی ہے کسی چیز میں بھی خلل آ جائے تو وہ بندہ متقی نہیں بن سکتا متقی بننے کے لیے صحت عقیدہ صحت عمل اور صحت اخلاق یہ تین شرطیں ہیں اس لیے اب اللہ سبارک و تعالیٰ صحابہ کی رام کا اور تورات کے شاگردوں کا ان تین چیزوں میں مقابلہ کروائے گا عقائد میں اعمال میں اور اخلاق اللہ دینا کے نیچے دو لفظ لکھنے ہیں آپ نے دیکھنے ہیں لکھے ہوئے ہیں پہلا تو نیچے لکھا ہے متقین امی جین کی وصف اول لکھا ہے نا اور ساتھ لکھا ہے نمبر دو دوسری بات یعنی عقائد کیا لکھا ہے یعنی عقائد اما نہ کرو اللہ جو بالغیب وہ لوگ جو تصدیق کرتے ہیں اور ایمان لاتے ہیں اوپر لکھا ہے محد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر محد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر بالغیب ساتھ غیب کے میرے طرف دیکھو میں سمجھا دوں گا غیب ان بدن فعل غیبن بر بیمانہ بے مانا بیمانہ غائبن جہاں بھی کوئی ہدن کی طرح موبائل کا بولا گیا جس طرح تم زید عدل بولتے ہو حالانکہ ہونا چاہیے زید عادل تو یہاں بھی کہا گیا حالانکہ ہونا چاہیے تھا بالغائب بے کیا ہونا چاہیے تھا بالغائب اچھا بے فائدہ ختم ہو گیا اور فائدہ غیب کس کو کہتے ہیں حضرت غیب ہر وہ چیز ہے جو نہ تو ہوا سے خمسہ کے ذریعے معلوم ہوگے اور نہ عقل کے ذریعے معلوم غیب ہر وہ چیز ہے جو ہوا سے خمسہ کے ذریعے بھی معلوم نہ ہو اور عقل کے ذریعے بھی معلوم دیکھو میں سمجھا تفصیل عرض کروں اس جہان کے اندر کچھ چیزیں تو ایسی ہیں جو انسان ہوا سے خمسہ کے ذریعے معلوم کرتا ہے دیکھ لیا سن لیا کو سمجھ رہے ہو ہاتھ لگا لیا چکھ لیا پھونک لیا ناک کے ذریعے کئی چیزیں ایسی ہیں جو انسان ہوا سے خمسہ کے ذریعے کیا کرتا ہے معلوم کرتا ہے ان کا علم حاصل کرتا ہے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہوا سے خمسہ کے سامنے نہیں آتی تو انسان عقل کے ذریعے سوچ بچار کر کے ان کا علم حاصل کر لیتا ہے عقل کے ذریعے سوچ بچار کر کے وہ عقلیات کے بھی تو ماہر بیٹھے ہو نا منتر کے سمجھا سی تو عقلیات جو ہے وہ عقل کے ذریعے معلوم ہوتی ہیں کچھ چیزیں انسان ہوا سے خمسہ کے ذریعے معلوم کرتا ہے اور کچھ چیزیں انسان سوچ بچار کر کے عقل کے ذریعے معلوم کرتا ہے لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو نہ تو حواس کے ذریعے معلوم ہوتی ہیں اور نہ ہی عقل کے ذریعے معلوم ہوتی ہے اللہ یہ کہ اللہ پاک اپنے پیغمبر کو اور پیغمبر ہمیں اطلاع دیں گے سمجھ رہے ہو اس کو کیا کہتے ہیں غیب بات سمجھیے مثال کے طور پر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ہے پھر جنت ہے جہنم ہے جنت میں یہ نعمتیں ہیں جہنم کے اندر یہ عذاب ہے یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو نہ تو حواس کے ذریعے معلوم ہو سکتی ہیں اور نہ ہی عقل کے ذریعے سمجھ رہے ہو صرف اور صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے سے ہی معلوم ہوتی ہے ان چیزوں کو کیا کہا جاتا ہے غیب سمجھ رہی ہے غیب کس کو کہتے ہیں وہ چیز وہ بات جو نہ تو ہوا خمسہ کے ذریعے معلوم ہو اور نہ ہی وہ عقل کے ذریعے معلوم ہو اس کو کیا کہتے ہیں غیب اب اس کی تعریف آپ کے پاس لکھی ہوئی ہے اوپر جو ہاشیہ نمبر چار ہے وہ دیکھو اوپر ہے حاشیہ نمبر چار ہاتھ رکھو گے مجھے پتہ چلے گا کہ تمہیں وہ مل گیا ہے ہاشیہ نمبر چار دیکھو مالا یا شعور بلا تک ہے بداحت وہ وہ چیز جو شعور کے نیچے داخل نہ ہو اور نہ وہ عقل کی بداحت کے ذریعے معلوم ہو یعنی نہ حواس کے ذریعے نہ عقل کے ذریعے روح المانی کا حوالہ ہے لکھا ہے نا آگے لکھا ہے ہوبا قول جمہور المفسرین ان الغیب هو الذي يكون غائبا عن الحاسه لکھا ہے جی؟ کبیر کا حوالہ ہے خلاصہ یہ ہے کہ غیب وہ چیز ہے وہ بات ہے جو نہ تو ہوا سے خمسہ کے ذریعے معلوم ہوگے اور نہ ہی عقل کے ذریعے معلوم ہو وہ سوچا کہتے ہیں غیب مطلب کیا ہے مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی کہ بابا جنت ہے جہنم ہے عذاب قبر ہے ثواب قبر ہے نعمتی ہیں عذاب ہے وغیرہ صحابہ کرام نے باوجود کہ یہ اخبار نبویہ باوجود کہ یہ اخبار نبویہ نہ تو حواس کے ذریعے معلوم ہو سکتی تھیں نہ ہی عقل کے ذریعے معلوم ہو سکتی تھیں نبی نے فرما دیا صحابہ نے کہا آمنا کچھ سمجھ آیا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا صحابہ نے کیا کہا آمنا ایمان لے آئے انہوں نے کھوج کرید نہیں کی اس کی دلیل کیا ہے یہ بات تو ایسی ہے جو ہمیں عقل کے ذریعے معلوم نہیں ہو رہی نہ نہ انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا نبی نے فرمایا انہوں نے کہا آمنا ہمارا ایمان یہ صاحب اسلام کی چاہے تعریف ہے کر لو فرمانا اللہ دین جو مینون وہ لوگ جو تصدیق کرتے ہیں ایمان لاتے ہیں محد رسول علیہ السلام کے کہنے پر دل غیب ساتھ ان ان چیزوں کے جو ان سے غائب ہیں ان سے چاہیں لکھا ہے نا اوپر بے مانا ما غاب بے مانا وہ چیزیں جو ان سے غائب ہیں اور ساتھ لکیر دے کر آگے لکھا ہے نیچے ان کے عقل و حواس سے وہ آگے لکھا ہے ان کے عقل و حواس سے وہ چیزیں جو نہ ان کی عقل سے سمجھ آتی ہیں نہ ہوا کے ذریعے معلوم ہوتی ہیں مہت پیغمبر کے کہنے پر انہوں نے مان لی ہیں اور مانا بھی کتنا ہے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ فرماتے ہیں کہ لو روف آتے ہو جو بو اگر پردے ہٹا لیے جائیں جنت اور جہنم کے سامنے سے تو میرے یقین کے اندر کوئی اضافہ نہیں ہو میرے یقین میں کوئی اضافہ بس نبی علیہ السلام کے کہنے پر جو یقین بن گیا ہے اتنا اعلی عرفہ اکمل یقین بنا ہے کہ اگر جنت آیا بیاں سامنے ہو جائے تو میرے یقین میں کوئی اضافہ حالانکہ یہ فطری بات ہے ایک انسان نے کسی چیز کو عقل کے ذریعے معلوم کیا ہوا ہے جب وہ چیز سامنے آتی ہے تو علم میں اضافہ ہوتا ہی نہیں ہوتا لیکن حضرت فرماتے ہیں میرا جو یقین ہے اتنا پختہ ہے اتنا اعلیٰ ہے کہ اگر وہ چیز میرے سامنے بھی آ جائے تو میرے یقین میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا یہ ایمان کی پختگی وہ سمجھ رہے ہیں اور اس کا استحکام اور مضبوطی کی دلیل ہے اب مقابلہ ہو رہا ہے ایمان کے اندر صحابہ کرام کا ایمان